جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد پت بے زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا یہ ہے ارشاد پت بے زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہی سے ہے دل کو لگانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہی سے ہے دل کو لگانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد خطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہی سے ہے دل کو لگانا چھوڑ کر جن کو ہے یا سے جانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا